السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے بہادر ہوشیار سمجھدار ساتھیوں کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی اور دیس دیس کی مزیدار کہانیاں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں تاریخ سے ایک مزیدار کہانی یعنی کہ سچی کہانی اور تاریخ کی کہانیاں سننی کیوں ضروری ہوتی ہیں یہ آپ سوچیے گا اور بتائیے گا پھر کسی بڑے کو یا پھر مجھے ہی کہانی کا عنوان ہے خون کا رشتہ اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے طالب ہاشمی نے جس زمانے میں اسلامی دنیا پر خاندان بنو امیہ کی حکومت تھی ایک دفعہ رومیوں نے کسی سبب کے بغیر مسلمانوں سے لڑائی چھیڑ دی اور اسلامی حکومت کی سرحد پار کر کے بہت سے بے گناہ مسلمانوں کو شہید کر ڈالا رومی تو عیسائی ہوتے تھے حکومت سے شہزادہ مسلمہ بن عبد الملک کو رومیوں کے مقابلے پر بھیجا گیا مسلمہ نے رومیوں کو شکست دے کر اپنی سرحدوں سے باہر نکال دیا اور ان کے بہت سے آدمی گرفتار کر لیے شہزادے کو بتایا گیا کہ ان قیدیوں میں سے اکثر نے بے گناہ مسلمانوں کو شہید کرنے میں حصہ لیا تھا اس پر اس نے مسلمان شہیدوں کے بدلے میں ان سب قیدیوں کو قتل کرنے کا حکم دیا ان قیدیوں میں ایک بوڑھا آدمی بھی تھا اس نے آگے بڑھ کر مسلمہ سے کہا اے مسلمانوں کے سپہ سالار مجھ کمزور اور بوڑھے شخص کو قتل کرنے سے مسلمانوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا ہاں اگر آپ مجھے رہا کر دیں تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے بدلے میں دو مسلمانوں کو رہا کرا دوں گا جو اس وقت رومیوں کی قید میں ہیں مسلمہ نے کہا اگر تم ضمانت دو تو رہا ہو سکتے ہیں بوڑھے نے کہا میں جو وعدہ کر رہا ہوں اس کو ضرور پورا کروں گا آپ میری زمان پر اعتبار کیجیے اور ضمانت نہ لیجیے مسلمہ نے کہا نہیں جب تک کوئی مسلمان تمہاری ضمانت نہیں دے گا میں تمہیں رہا نہیں کروں گا یہ سن کر بوڑھا کچھ سوچنے لگا پھر اس نے کہا اچھا تو پھر آپ مجھے اس بات کی اجازت دیجیے کہ میں آپ کے لشکر میں جا کر کسی ایسے آدمی کو تلاش کروں جو میری ضمانت دینے پر تیار ہو مسلمہ نے یہ بات مان لی اور اپنے چند سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس بوڑھے کے ساتھ جاؤ اور اس کو لشکر میں پھرا لاؤ بوڑھا ان سپاہیوں کے ساتھ لشکر میں گیا اور بہت سے فوجی سپاہیوں سے ضمانت کے لیے التجا کی لیکن کوئی بھی اس کے لیے تیار نہ ہوا اچانک اس کی نظر دور کھڑے ایک نوجوان سپاہی پر پڑی وہ اس کے قریب پہنچا اور دیر تک اس کے چہرے کو غور سے دیکھتا رہا پھر اس سے کہا اے نوجوان کیا تم میری ضمانت دے سکتے ہو اس نے پوچھا کس بات کی ضمانت بوڑھے نے اس کو سارا قصہ سنایا اسے سن کر نوجوان سپاہی نے کہا میں تمہاری ضمانت دینے کو تیار ہوں بوڑھا اس نوجوان کو ساتھ لے کر شہزادہ مسلمہ کی خدمت میں گیا اور اس سے کہا یہ نوجوان میری ضمانت دینے کے لیے تیار ہے نوجوان نے بھی کہا کہ میں اس بوڑھے کی ضمانت دیتا ہوں اس پر مسلمان نے بوڑھے کو رہا کر دیا وہ یہ وعدہ کر کے چلا گیا کہ میں دوسرے دن صبح کے وقت واپس آؤں گا اور اپنے ساتھ دو مسلمان قیدیوں کو چھڑا کر لاؤں گا بوڑھے کے جانے کے بعد مسلمہ نے اس نوجوان سے پوچھا کہ تم نے ایک انجان ناواقف آدمی کی ضمانت کیوں دی جب کہ تم جانتے ہو کہ اگر وہ واپس نہ آیا تو اس کی جگہ تمہیں قتل کیا جائے گا نوجوان نے جواب دیا جناب بات یہ ہے کہ میں نے اس کو فوج میں پھرتے دیکھا اور ہر شخص سے ضمانت کے لیے التجا کرتے دیکھا لیکن کسی نے اس پر دھیان ہی نہیں دیا جب وہ میرے پاس آیا اور ضمانت کے لیے درخواست کی تو مجھ کو اس پر رحم آ گیا اور میں نے اس کی بات مان لی اب مسلمہ نے چند سپاہیوں کو حکم دیا کہ جب تک وہ بوڑھا واپس نہ آئے اس نوجوان کو اپنے قبضے میں رکھو دوسرے دن صبح ہوتے ہی شہزادہ مسلمہ نے بوڑھے کا انتظار شروع کر دیا لیکن اس کا کہیں نام و نشان تک نہ تھا جب کافی دیر گزر گئی تو مسلمہ نے حکم دیا کہ اس نوجوان کو میرے سامنے لا کر قتل کیا جائے تاکہ آئندہ کسی مسلمان کو کسی رومی کی ضمانت دینے کی جرت نہ ہو سپاہی فوراً اس نوجوان کو پکڑ لائے اور اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر چمڑے کے ایک فرش پر بٹھا دیا نے جلات کو حکم دیا کہ اس کو قتل کر دو اس نوجوان کے ضمانت دینے کی کہانی سارے لشکر میں پھیل گئی تھی اس لیے اس کے قتل کے وقت ہزاروں سپاہی اس کے گرد جمع ہو گئے تھے ان میں سے اکثر ایسے خوبصورت بہادر نوجوان کو قتل ہوتے دیکھ کے آنسو بہا رہے تھے اور اس بوڑھے کو لانت ملامت کر رہے تھے کہ اس نے دھوکہ دیا اس وقت قاعدہ یہ تھا کہ جب کسی مجرم کو قتل کرنے کا حکم دیا جاتا تو جلات تھوڑے تھوڑے وقفے سے تین بار تلوار چلانے کی اجازت مانگتا تیسری بار اجازت ملنے پر وہ تلوار چلا دیتا اب بھی جلاد نے مسلمہ سے نوجوان کو قتل کرنے کی اجازت مانگی اس نے دو بار اجازت دے دی جب اس نے تیسری بار اجازت مانگی تو یک لوگوں نے چلانا شروع کر دیا بوڑھا آ گیا بوڑھا آ گیا مسلمہ نے جلات کو ہاتھ روکنے کا اشارہ کیا اتنے میں وہ بوڑھا ہانپتا کانپتا بھیڑ کو چیر کر مسلمہ کے سامنے پہنچ گیا اس کے ساتھ دو اور آدمی بھی تھے اس نے مسلمہ سے کہا یہ دو مسلمان قیدی ہیں جن کو میں اپنے بدلے رومیوں سے چھڑا کر لایا ہوں مسلمہ نے فوراً اس نوجوان کو رہا کرنے کا حکم دیا اس پر تمام فوجی سپاہیوں نے خوشی کا نعرہ بلند کیا اب بوڑھے نے شہزادے کی خدمت میں عرض کیا مجھے افسوس ہے کہ راستے میں ایک رکاوٹ کی وجہ سے میں دیر سے پہنچا پھر بھی خدا کا شکر ہے کہ میں اس نوجوان کے قتل ہونے سے پہلے پہنچ گیا اب اگر آپ اجازت دیں تو میں اس نوجوان کو ایک دن کے لیے اپنے ساتھ لے جاؤں اور اس کی دعوت کروں کیونکہ اس نے جو احسان مجھ پر کیا ہے میں اس کو کبھی بلا نہیں سکتا شہزادے نے کہا اگر یہ نوجوان تمہارے ساتھ جانا چاہے تو میری طرف سے اجازت ہے پھر بوڑھے نے اس نوجوان سے درخواست کی کہ میرے ساتھ چلو اور میری دعوت قبول کرو نوجوان نے اس کی بات مان لی اور اس کے ساتھ چل پڑا بوڑھا نوجوان کو ساتھ لے کر ایک عالی شان قلعے میں داخل ہوا جو مسلمانوں اور رومیوں کی سرحد پر تھا قلعے میں بوڑھا ایک بڑے مکان کے اندر گیا نوجوان کو ایک کمرے میں بٹھایا اور پھر اس سے کہا بیٹے تم یہ سن کر حیران ہو گئے کہ میں تمہارا نانا ہوں نوجوان نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے میں ایک عرب مسلمان ہوں اور ایک تم ایک رومی عیسائی بوڑھے نے کہا اچھا یہ بتاؤ تمہاری والدہ کس قوم کی ہے نوجوان نے کہا میری والدہ رومی قوم کی ہے بوڑھے نے کہا میں تمہاری والدہ کا حلیہ بیان کرتا ہوں اگر غلط بیان کروں تو مجھے ٹوک دینا پھر اس نے نوجوان کی والدہ کا حلیہ بیان کرنا شروع کیا کہ اس کا قد اتنا ہے رنگ ایسا ہے ناک نقشہ ایسا ہے چہرے پر فلاں تل ہے جب وہ حلیہ بیان کر چکا تو نوجوان نے کہا بے شک میری والدہ کا یہی حلیہ ہے بوڑھے نے کہا تمہاری والدہ میری بیٹی ہے اور اس طرح تم میرے نواسے ہو نوجوان نے کہا آپ نے کیوں کر پہچانا کہ میں آپ کا نواسا ہوں بوڑھے نے کہا تمہارے چہرے مہرے سے کیونکہ تمہارا چہرہ میری بیٹی کے چہرے سے بہت ملتا جلتا ہے بات یہ ہے کہ آج سے اٹھارہ انیس سال پہلے ایک لڑائی میں مسلمانوں نے ہم کو شکست دی تھی اور ہمارے بہت سے مرد اور عورتیں پکڑ کر لے گئے تھے ان میں تمہاری والدہ بھی تھی وہاں ایک مسلمان نے اسے شادی کر لی تم وہیں پیدا ہوئے اور مسلمانوں ہی میں پلے بڑھے یہ کہہ کر بوڑھے نے آواز دی اس کی آواز پر دو عورتیں پردے کے پیچھے سے نکل آئیں ان کو دیکھ کر نوجوان بہت حیران ہوا کیونکہ اس کی والدہ اور ان عورتوں کے چہرے مورے ایک دوسرے سے بالکل ملتے جلتے تھے اگر کچھ فرق تھا تو یہ کہ یہ دونوں عورتیں بڑی عمر کی تھیں جب کہ اس کی والدہ جوان تھیں اب بوڑھے نے نوجوان سے کہا بیٹے ان میں سے ایک تمہاری نانی ہے اور دوسری تمہاری خالہ ان دونوں عورتوں نے آگے بڑھ کر نوجوان کی پیشانی اور آنکھوں کو چوم لیا اتنے میں دو جوان آدمی باہر سے آئے انہوں نے بھی نوجوان کی پیشانی اور سر کو چوما اور اسے گلے سے لگا لیا بوڑھے نے کہا یہ دونوں تمہارے ماموں ہیں یہ کہہ کر بوڑھا مکان کے دوسرے کمرے میں گیا اور وہاں سے ایک صندوق لا کر اس نوجوان کے سامنے رکھ دیا نوجوان نے پوچھا یہ کیا ہے بوڑھے نے کہا اس میں تمہاری والدہ کے کپڑے اور زیور ہیں یہ اس وقت سے رکھے ہوئے ہیں جب تمہاری والدہ کو مسلمان سپاہی قید کر کے لے گئے تھے وہ نوجوان تین دن تک قلعے میں مہمان رہا پھر بوڑھے نے اس کو بہت سا روپیہ اور قیمتی چیزیں دے کر رخصت کیا جب وہ اپنی والدہ کے پاس پہنچا اور اس نے کپڑے اور زیور کا صندوق ان کے سامنے رکھا تو وہ اس کو دیکھ کر بہت حیران ہوئی اور اس سے پوچھا یہ تم کہاں سے لائے نوجوان نے بوڑھے کی ضمانت دینے اور پھر قلعے میں جانے کی ساری کہانی سنائی جس کو سن کر اس کی والدہ رونے لگی اس کے بعد اس نے اپنے والد والدہ بہن اور بھائیوں کا حال پوچھا نوجوان نے اس کو بتایا کہ وہ بڑے آرام سے زندگی گزار رہے ہیں اور آپ کو بہت یاد کرتے ہیں اس کی والدہ نے کہا اگر اللہ کو منظور ہوا تو کبھی ان سے ملاقات ہو جائے گی دعا کرو اللہ انہیں اسلام قبول کرنے کی توفیق ادا فرمائے خدا کا کرنا تھوڑے ہی عرصے میں وہ بوڑھا اور اس کے گھر والے سب مسلمان ہو گئے اور اسلامی حکومت کے اندر آ بسے اس طرح سب بچھڑے ہوئے آپس میں مل گئے اور یہاں ہوئی ہماری کہانی ختم اللہ تعالیٰ ہمیشہ دلوں کو اور لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑ کے رکھیں آمین کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ